جب اللہ ہماری جان مال کا خریدار بنا تو ہم نے رب سے پوچھا ہمیں جان مال تو ہم دے دیں گے تو ہمیں کیا دے گا اللہ کہتے جنت دوں گا تمہیں جنت جیسا کوئی قیمتی مال ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اللہ کہتا ہے میں جنت دوں گا تمہیں ہم نے کہا اللہ یہ پھر سودا تو پکا ہے ہم تو ویسے مرنے والے ہیں چند دن بعد جان ویسے چلی جائے گی قبرستان میں پھینک کے آئیں گے آج میں ڈیرا غازی خان میں چکر لگا رہا تھا سب سے زیادہ آباد قبرستان نظر آ رہا تھا نئی نئی قبریں بن رہی ہیں نئے نئے لوگ جا رہے ہیں بڑے بڑے لوگ وہاں جا کے آباد ہو رہے ہیں گھروں کی کوٹیاں ویران ہو رہی ہیں مکانات خالی ہو رہے ہیں قبرستان پھیلتا جا رہا ہے کراچی میں تو اب دو منزلہ قبریں بننا شروع ہو گئی مرنے والے زیادہ ہیں زندہ رہنے والے تھوڑے ہیں اللہ جان تو ہم نے ویسے دینی ہے اگر تو یہ جان لے لے گا اور اس کے بدلے جنت دے دے گا اس سے بڑا مزہ اور کیا ہے اور یہ مال یہ مال تو ہاتھ کی میل ہے یہ تو تو نے دیا اگر یہ تھوڑا سا دے کر بھی تو مجھ سے راضی ہو جاتا ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اللہ مجھے کہاں جانا پڑے گا اللہ کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ تجھے میدان قتال و جہاد میں جانا پڑے گا اللہ اگر میں وہاں چلا گیا اور پھر پھر جا کے مر گیا پھر کیا ہوگا فرمائے یقتلون یقتلون تو قتل کرے گا یا قتل ہوگا وعدہ پکا ہو گیا اللہ چلو تو تو خریدار بن گیا ہم بیچنے والے بن گئے میدان جہاد میں جا کے مارکیٹ لگ گئی کوئی گواہ بھی ہے اس پر فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراتی والانجیلی والقرآن تین کتابیں گواہ ہیں اللہ کی قرآن بھی تورات بھی انجیل بھی ان تینوں کتابوں کی گواہی ہے کہ جو شہید ہوگا وہ مرے گا نہیں وہ زندہ ہوگا اللہ اسے جنت دے دیں گے اللہ اسے اس سے راضی ہو جائیں گے اللہ یہ وعدہ کیسا ہے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا کون ہے اللہ پھر ہم کیا کریں جہاد میں جا کر یا جہاد میں جانے والوں کے ساتھ جا کے فرمایا فستبشرو بے بھائی کم بایا تم بھی اپنی اس خرید و فروخت پہ تم خوشیاں منایا کرو